حاصل کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن یوم اکیٹ کرنے سے ہم کو جو کامیابی ملے گی تو یہی پکارا جائے گا کہ بھائی لیا مقصد بیان کروا دیا اور دوسرا اس کا تحریر کے اشارہ کروا دیا یا آج کل فکس کر دیا کہ اگر اس کو اللہ کو پانا ہے تقوا اختیار کرنا ہے چاہے تقوا کس کو کہتے ہیں تقوا پہلے گاڑی کرنا پہلے گناہ ہمیں بچنا دیکھیے کتابوں سے نہ باتوں سے نہ سر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بزرگوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا پل اگر باقی نہ ہو جائے گا میں سے برے برے خیر دنیا اور آبرم دنیا کی بھی خیر اور آبروں کی ساری خیر اس کو حاصل ہو یہ ہے ختم کرنا کا اور جس نے اس کو نہیں کیا فل اور مدد صاحب ہو گیا جس نے اس کو برباد کیا تو جس کی اصلاح نہ ہو قلب کی اصلاح نہ ہوئی تو سمجھ لو کہ پورے کروں کا جسم جو ہے اس کا دنیا میں اس کی حیثیت سے نہیں رہتی اور آخرت میں اس کی تو یہ سب کے تنظ ہے اس قدر اہم چیز ہے اور اس کا راستہ جو میں نے عرض کیا کہ خدائی منشور یہی ہے کہ جس کو بھی کسی کو کچھ ملا اللہ کے راستے میں وہ کسی کے ذریعے ہی سے ملا ورنہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ يرجع اصل کام یہی ہے کے پاس کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے احوال کی اطلاع کی جائے کسی کو خدا نہ مانتا غیبت کا مرض ہے خواتین میں ہاں اکثر یہ ہوتا ہے غیبت کا مرض ہے جہاں دو دو تین خواتین بیٹھی اس کی برائی کر اس کی برائی کر بس بعض بعض لوگوں کو یہ غلط دینی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تم وہی بات کو بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے تو میرے عزیزوں غیبت کسی کو کہتے ہیں غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی سب جانتے ہی ہیں حقیق کے پاس میں الزیبت اٹک جو میرا بنا یہ بنا سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے اس لیے کہ بنا اللہ نے اپنا حق رکھا ہے اللہ سے توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا لیکن غیبت جب تک غیبت کرنے والے سے معاف کرنے جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف نہیں کرایا اس وقت تک غیبت معاف نہیں ہوگی پھنس جائے گا اس کو آپ کرنے والا اور غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ طرح کھا لینا یا بدگمانی کر لینا بدگمانی کی کوئی اخلاق میں بہت بڑا نقصان دہ چیز ہے کہ کسی بھائی بہن کے خلاف یا اپنی بھاوت کے خلاف بابا یا کے خلاف اللہ کے خلاف بدگمانیاں کر لیتے ہیں بدگمانی شیطان ہے کہ ساتھ گناہ سے آتی ہے حضرت خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس وہ گڑی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے نوسط تو گناہوں سے آتی ہے نوسط کسی کے قدر لانے سے نہیں ہوتی کسی انسان میں کپڑے کے بولنے سے اور کوئی اور اور کوئی کوئی کالی جلدی گزر جائے پتہ نہیں آج کیا معاملہ محمد یہ سب دہنیات ہے سب بہنیات ہے میرے دوستوں زیارت ہے انصاف ہونے کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی رکھے گا گناہوں سے بچے گا اللہ کا وعدہ ہے من ہمیں سوال ذکر اور خون کا نبو حیاتن طیبہ اللہ تعالیٰ احساس کروا رہے ہیں کہ جس نیک اعمال کی دیکھیے نیک اعمال

ก็ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم خود کی بارشوں کو ہم بھی جانتے ہیں ہم انسان ہیں ہمارے دل میں اللہ نے Yeah. گناہ سے کہیں گانا بجانا آ رہا ہے اس سے دور ہو جاؤ آواز یہ گناہوں سے اتارنا ہو تو اتارنے کی سنت یہ ہے کہ پہلا بایاں اتار لیا اور اس کے بعد دایاں اتار لیا سنت کے مطابق ہو گیا میں نے بھی آپ کے سامنے پانی دیا تو اس کو پانی اگر انسان میں پیا جائے تو اچھا ہے نہیں تو زیادہ سانس میں بھی پی سکتے ہیں انسان نہیں دور کر سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ تین ہی سانس دو سانس میں بھی کافی سکتے سانس میں بھی پانی پی سکتے ہیں لیکن مراد کیا ہے اس سے معتدل انداز میں پانی ٹھیک ہے تو پانی پینے کی چھ سنت ہے آپ بتا سنت اللہ کی محبت اور اللہ کا خود دلانے والی ہے میرے دوست آج ہم سب وعدہ کریں اس میں تو بھائی ہم سب کا فائدہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دوستوں اتنا آسان میں نے آپ کو بتا دیا کرتا پہننے کا طریقہ بتا دیا اتارنے کا اس کا برعکس ہے کہ بایاں پہلے اتار لیا اور اس کے بعد بایاں اتار لیا یہ سنت کے مطابق ہو رہے ہیں پاجامہ باندھیں ایک کنارا چوٹی پہ باندھیں اور جمپ لگا کے دونوں پیر پہ لگا لیں تو یہ کیسا طریقہ ہے تو تھوڑی tratan پھر نماز وہی پڑھنی ہے ساڑھے آٹھ بجے مل جائے گی قریبی اچھا ابھی کیا ہوگا اچھا ہمیں تو ایک گھنٹہ ہو گیا ماشاء اللہ نے یہ آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی در اور چولی سے اور اور بری برے اللہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا تاکہ اللہ کی محبت اس میں آ سکے اصلی کام یہ ہے کسی کو میرے حضرت نے فرمایا آپ جو دن میرے رنگ کا حامل ہے اللہ کے فرماتے تھے کہ مجھے شہر ہو گئی من میں بھائی یہ وہ گناہوں کا ہر جگہ سیلاب ہے کتنا ماٹر کے اندر چلنا مشکل ہو گیا ہے دین پر چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے لیکن امیدی جی کو فرما رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ فروق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں ایمان کی بات مفت مفت میں مئی مسلمان گھرانے پیدا کیا اور پڑھنے سے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا فکر ہے کہ ہم نمازی ہیں ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر خوب شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا انعام بنایا ہے اور جس کو نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے شکایت یعنی میں بھی جاتا ہے میں نے کیا ہدایاری گاؤ بلا جس کو وہ ارادہ کرے کا اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے کسی کو لیکن بندہ اپنی شامت عمل سے گمراہ رہتا ہے تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا اسی لیے میں کرتا ہوں کہ تکبر اور رجوع کو سوا سے بھی اللہ والے جو غم ہے جہاں جنہیں آیا ہو گئے یہ بنا ہو گیا اس کی ایمان کی عمارت کو تباہ کر تکبر کے ایٹم بم کے لیے بم ڈسپوزل ایکسپرٹ کام کرتے ہیں اس کے دل سے اس تکبر کو نکالتے کبھی اس کو ڈانٹا Krishna Radha

اللہ کے والے کا سننا قبول فرما دے سننے والوں کا سننا قبول فرما دیجیے یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا آپ کی محبت میں قبول فرما دیجیے یا اللہ سارے شہرین کا کا کرنا بنا دیجیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ نے ان کی کافی خاص سے مالا مال فرما دیجیے ہم سب کو جلد فرما دیجیے اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء اور یا خط انتہا اللہ جس کے بعد ولایت کا کوئی لفظ نہ ہو سب سے آخری لگتا ولایت سے اٹا کروا ہم اپنا کوئی عمل آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے بس بلا سے بیٹھا ہم سب کو اپنا بنا دے کیا اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے کیا اللہ بیماروں کو فرما دیجیے کیا اللہ اپنے شکاروں کو سہارے ان کے رشتے نہیں آئے اللہ ہم آیا اس ہمارے رشتے ادا فرما دیجیے جو روزی کی کمی میں ہے اللہ ان کے رشتے میں برکت ادا فرما دیجیے اللہ آسمان اور بابا کا جگہ فرما دیجیے اور مخاصر میں ہم سب کو بابر فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیے جو مانگنا چاہیے اللہ نہیں مانگ سکتے اللہ وہ بھی عطا فرما اے اللہ عالمی حاضرہ سب کے اللہ سب کو مقاصد حسنان کا مراد فرما دیجیے ہم سب کو اپنا پیارا محبوب اور مقبول بنا دیجیے مسل اللہ تعالیٰ محمد اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر